فرمایا ہر اہ شکن کے لیے قیامت کے دن ٹھنڈا نصب کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں کی عہد شکنی ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو بہتر